أولئك حزب حزب الشيطان الشيطان ألا إن هم الخاسرون دوست اج کا موضوعات دا تسلسل جاری رکھدہ ہوا اقوام متحدہ کی ویٹو پاوروں کے مسلم دشمنی کے بیانات وہی سلسلہ جاری ہے میں محض اس تسلسل کو برقرار رکھن دی خاطر کشمیر دے اندر جمع پڑھاون دے اعلان نو منسوخ کیتا اور جناب دے سامنے حاضر ہویا کل میں اتوں خطاب کر کے واپس آ گیا اللہ تعالی دی دتی توفیق نال کیونکہ اے انتہائی اہم سلسلہ ایک جاری ہویا ہے جس نال توش بہا معلومات دشمنان اسلام دے حوالے نال معلوم ہو رہی نے حاصل ہو رہی ہیں دوستو اج میں جس دشمن اسلام اور دشمن مسلمین دا بیان شروع کر کے تے دا آغاز کرن لگا اتبے آغاز ہو رہا ہے اس خبیس کا نام ہے لارنس براؤن یورپ کا ایک بہت بڑا یہ مفکر شمار ہوتا ہے وہ تو مفکر ہی آدھے اصل جنوب شیطان آخنا ہے انہیں مفکر آخنا لارنس براؤن پہ آخر ہے ہمارے قائدین ہوا ہمارے عوام کو کئی طرح کے خطرات سے ڈرایا کرتے تھے سڈے دیا نا بھی خطرے خطرے دسو نہ ڈراؤ ہی نہ چڈو وہ آتا ہے ہمارے قائدین ہمارے عوام کو کئی طرح کے خطرات سے ڈرایا کرتے تھے لیکن جب ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر ان خطرات کے بارے میں تحقیق و تنقید کی تو پتا چلا کہ وہ سارے کے سارے خطرات محل وہم اور وسوسے کے سوا کچھ نہ تھے یہ قائدین ہمیں یہود زرد جاپانیت اور سرخ اشتراکیت اشتراکیت روسی نظام سی سوشلزم جنوب آدھے نے زرد جاپانیت بدھ مت کا نظام ہے یہود آ کے تو وہ عیسائی پہ آخر ہے کہ سانو سڈے یہود تے زرد جاپانیت سرخ اشتراکیت کے ہبوں سے ڈرایا کرتے تھے لیکن یہ سب کچھ یہ سب کچھ جھوٹ ہے کیونکہ یہودی تو ہمارے دوست ہیں کمیونسٹ بھی ہمارے سچے حلیف ہیں البتہ جاپانیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نا لیکن ان سب وہمی خطرات کے الٹ برعکس جو چیز ہمارے لیے حقیقت میں خطرہ ہے وہ صرف اسلام ہے اندازہ لگا اچھے وہ سانو ایویں یہودیت تو ڈراندے سن روس تو ڈراندے سن جاپان تو ڈراندے سن سارے وڈیرے لیکن اصل جب گہرے اتر کے دیکھا ہے پتا لگا نہیں یہ تو سارے سارے سجن نے یہاں سانو کوئی خطرہ نہیں ساڈا جو اصل خطرہ ہے اسلام پھر اگے کیا لکھنا اسلام ہی صحیح معنوں میں ہمارے وجود کے لیے ہماری تہذیب اور ثقافت کے لیے حقیقی طور پر خطرہ ہے کیونکہ اسلام کے اندر آگے بڑھنے پھیلنے اور دوسری تہذیبوں ثقافت کلچروں دوسری قوموں اور ان کے عوام کے دلوں اور ذہنوں کو مسخر کرنے اپنے تابع کرنے اپنے پیچھے لونے اور انہیں اپنے زیر سایہ لانے اور اپنے اندر جذب کرنے کی استعداد اور صلاحیت پوری طرح ہے یعنی اندازہ لگاؤ بھی کافر اس گل میں سمجھتے ہیں کہ اسلام جڑا ایک واحد نظام ہے کہ جڑا ساریا قوما جن پالے جاپانی ہندو یہودی عیسائی جو بھی ہیں سب نو اپنے اندر لے سکتا ہے اور اپنا رنگ سب کو چلا سکتا ہے یہ انہوں نے اس بات کا اعتراف ہے اعتراف کر رہے ہیں وہ آدھے نے باقی کوئی ایسا مطلب نہیں باقی کوئی ایسی تہذیب نہیں جی یورپی تہذیب نو مکا کے تے وہ تھان پہ آ جائے ایک اسلام ایسا ہے جہاں ساریا شہر مکا کے تے اپنی جگہ انہوں نے جگہ لے سکتا ہے اور انہیں اپنے دیر شاہ جی مزید یہ کہ زندہ رہنے اور دوسروں کو زندہ رکھنے کی جو طاقت اور صلاحیت میں بے مثال اور اپنے اثرات کے حوالے سے جادو کی طرح ہے اے اے کمینے لچے جڑے بھوکتے ہیں کہ اگر انگریزوں سے لادہ ہو گئے تو کیسے جیئیں گے کیسے رہیں گے اور بغیر تو خود کافر منی کھڑے نے کہ اسلام میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ خود بھی زندہ رہ سکتا ہے نال دوجیا بھی رکھ سکتا ہے <laughs> کمینے نے پتر نے معلوم ہوا جیواں گے کی کر گے بھوکھے مر جان دے ساری جیون کا تو کچھ پھر ساڈا ہو ہی نہیں سکتا جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہو سکتا پھر کی کر سمجھ لو بےمان شیتان کے پتر بنا سکے ہے جی یہ انگریز کی روحانی شیطانی اولاد نے ہے جی روحانی شیطانی اولاد نے کہ خود کافر بن گیا ہے اسلام چینا زور ہے کہ خود بھی رہ سکتا ہے دوسرے بھی روا سکتا ہے خود بھی جی سکتا ہے دوجیا بھی جا سکتا ہے اپنا رنگ ساری دنیا سے چڑھا سکتا ہے یہ دی عظمت ہے کہ بلا یہ ہوئی تو اسلام دی عظمت ہے کہ واقعی اسلام ساری کائنات کے غالب بن کے آیا ہے اندازہ لگاؤ میں تمہیں کسی مولوی کے حوالے نہیں سنا رہا نہ کسی مولا بھی دے نہ مولا بھی دے نہ مولا بھی دے کسی کے حوالے نہیں سنا رہا تو انہوں نے کہاں کے حوالے نے کافر دے سکولوں کے سکولوں کے پیوں کے حوالے نے سکولوں کے دادے پردادے کے حوالے کا دسنا اپنے حوالے نہیں دس رہا توجہ نہیں کی اندازہ لگاؤ آدھا اپنی ذات بے مثال مذہب بے مثال ہے یہ دوجا

عبد محتاج کمال اللہ نے جان نبی پاک نے ساری خدائی کی بنائی ہوئے بنایا ہوئے ایسی جیون چوبی گہرا تو محتاج اور ساڈا نبی کا ہے سانو اللہ کی مہربانی کسی نال پیوڈ پیوڈ ہو کے کسی نے پیوڈ کر کے تو جیون کی لوڑ نہیں اللہ نے بندے سانو نبی پاک جا دخت دے گا اسلام والا یہ شجر رحمت جہا ہے کسی پیوڈ کا محتاج ہے ہی نہیں ہے یہ لارنس براؤن کا بیان کر دس ہے لارنس براؤن ہوں اگے جناب گارڈنر یہ بھی یورپی مفکر ہے یہ کیا ہے جو استعداد صلاحیت اور جہادی قوت و طاقت اسلام کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بھائی یہ جب قرآن سے اسلام نو پڑھتے ہو گے انگریز نا تو اپنی پینٹا پا کے بہتے ہو بہت ہوئی کٹی سال جاتی ہونی ہے

اور اسی کے اندر یورپ کے لیے حقیقی خطرہ پوشیدہ ہے کہ دوستی سنجا جائے اقوام متحدہ کی دوستی سنجے جائے جی، پھر سکول کی منافع کا اندازہ لگایا جائے جہاں جی، اقوام متحدہ کی تعریف کرتے ہیں فرانس کا ایک سابق وزیر خارجہ ہانو ہانو ہانو تو تو ایک اجلاس میں کہتا ہے کیا روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی صورت میں اسلام نہ پہنچ چکا ہو یہ مکالا ہے انہیں ملوڈے کے پیران کا تبلیغ کر چلے ہیں میں سک کمینے اور تبلیغ شاید ہوتی ہے جی نہ پہنچی ہوئے تبلیغ کا مانا پہنچانا وہ تو کافر بھی منی کھڑے نے کوئی جگہ ایسی نہیں جیسے اسلام نہ پڑا ہوئے کسی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں اسلام پڑا اسلام کو لوڑے ادھر ہی نہیں اور وہاں لوگوں کے کلوب اور ذہن میں اتر کر ان کے اوپر اپنا اثر و نفاذ کائم نہ کر سبحان تو یہ گھبرا دے کیوں ماں میں نے کی مر آخ آج جیندہ ہو کے بول پھر سمجھ کہ کافر برطانیہ لندن امریکہ فرانس جرمنی جاپان تمام کفار چوبیس گھنٹے مصروف ہے اسلحہ بنا دے دے پھر جی انہوں کا مقصد لڑائیاں تھے کرنے کی خاطر ورنہ اللہ میرے معافی دے اپنی تعریف میرے منہ نکل پہ آخر سبحان اللہ ہاں، ہے سلام اس واسطے خطرہ ہے یہ بڑا واٹا رکن جہاد کی جڑا سن پر سنو جہاد کا جڑا نام نہ لوے جڑا جہاد کا سمجھے بھی اسلام دشمن یہ بھی اسلام دا تے جہاد نو بگاڑ کے جڑا پیش کرے وہ بھی سمجھ اسلام دشمن وہ کیا وہ لشکر ہے جوت کھڑکایا تو لشکر طیبہ تو جماعت دعوا بن گئی نہ ہی وٹ گیا واہ میں کیا مجاہد کافر دے لطر ویخ کے تو نہ وٹا لینا اگر یہ مجاہد ہوتے ہیں تو دنیا بزدل کمینے کون ہو گے توجہ نہیں کی میں کیا ہوئے ہوں ایک اور بار ایک پھر ایک بار بوٹ چا کھڑکا پھر پیو بھی بدل لوگے یہ جڑپا چھیڑ خانیاں اٹھ کے ادھر بندے ایویں مار دے رہے بم اتنے سٹ دے یہ فساد ہے یہ کوئی جہاز نہیں جس جہاز سے وہ گھبراتے ہیں وہ جہاز اس وقت ہوتا ہے جب ادھر صلاح الدین یوبی جیسا حاکم ہو اور اسلام نظام حکومت ہو پھر وہ حاکم لے جائے مسلمانوں کی فوج نو تو پھر انہوں کی مہربانی نہ جتنے رکھیں گے اتنے کھائے کھائے توجہ نہیں جو کی رضا کرا خوشبان اللہ اچھا ہوں اگلا حوالہ جی مسٹر انتونی کنج پتا نہیں کی لکھا اپنی کتاب العرب میں العرب میں لکھتا ہے اس وقت سے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترقی لکھنا تھا ہی ساتویں صدی عیسوی میں اپنے ارد گرد آس پاس کیا اور جب سے اسلام نے اپنے فروغ اور اشاعت کے بالکل ابتدائی اقدامات کیے ہیں اس وقت سے آج تک اہل ایمان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے فروغ اور اشاعت کے محاذ پر اسے کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں لہذا یورپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اسلام کو ایک رواجی بہانا گیم آخ ہاں اپنے اسلام نو داد دے اپنے اسلام نو داد دے یا اللہ سن ہو جائے اسلام دے چلن دی توفیق ہے ہاں جی، اندر اگے کی لکھ رہا ہے یورپ کے لیے جب کرو اسلام کے بارے میں اس حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھے شیر صرف اسلام ہی ہے جو باہر متوسط کے آر پار کی اقوام کے قلوب و اذہان پر اپنی مضبوط کون سالا دار یہ پتا نہیں کتا سالا توجہ نہیں لگی آتا ہے ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ہماری یورپی تہذیب و ثقافت کے لیے وہ حقیقی خطرہ جس کے ظہور کا کسی وقت بھی امکان ہے وہ اسلام ہے جس کا مظہر مسلمان ہے جس کا مظہر ظاہر اسلام ظاہر جو ہونا ہے مسلمان تو ظاہر ہونا ہے نا توجہ نہیں لگی تھی اور پیسے چوکھے پایا جائے چھٹے جن ہو سکتے پیسے چوکھے پا جائے دو ایک ہزار روپیہ سپیکر لگ گیا تو جڑا گیا تو پورا ہو جائے گا پچھلے دن بھی یہ چولی کے پھیرا لگے کرتے پایا نہ روک دیا یعنی تو سب اسلام والا اس وقت حقیقت کا روپ دھار کر یہ فکر سننا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ان یعنی قسم خدا دی کر کے آنا نام نے صحیح حقیقت کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے اسلام کا خطرہ اس وقت حقیقت کا روپ دھار کر یورپ کے سامنے دھمکے گا جب مسلمان موجودہ نظام عالم کو تبدیل یا اسے پارا کرنے کا پختہ یقین کر لیں گے اس فکر سے ہوئے میں کھولنا چاہوں کھولنا چاہوں توجہ ہے نا تو میں اسی واسطے پچھلے جمعے نہیں سے اٹھن دیتا وہ روپیہ اٹھتا ہے وہ چاہ سارے روکے ہو جاتا ہے یہ تو ہے ہاں جی چلو اپنا کام کرتے رہے تو غور کرو ہوں اس فکرے پہ غور ہوگئے انہیں آخیا ہے پورا خطرہ سارے واسطے مقابلے میں اسلام اس لیے آ جائے گا جس نے مسلمان یہ سوچا تو پکا یادہ بنا لیا بھی آ جا نظام بنیا کھڑا جنوب آدھے جدید طور جب یہ ختم کرنا معلوم ہوا جہے بئی مان آتے نے یہ جدید دور پھر کیسے چلے گا سمجھ لو کہ یہودی نے یا یہودیاں نے ایجنٹ نے کیونکہ یہ چاہتے ہیں یہ دور رہے تو جنہ سے یہ دور رہے ہیں کملا پھر اسلام نہیں آ سکتا کیوں کہ یہ دور سے پلیتیاں کا مقصد ہے یہ جدید دور جس کو کہتے ہو یہ ظلم نہ انصافی دیکھے سکول نہ پڑھا گے تو یہ نظام کیون چلے گا میں کیا ہوئے آپ بےغیرتی کے نظام کی گل کرنے کفر بھی جہاں امریکہ کا پہ چکتا ہے سارا کچھ سن میں کیا بھائی مانا اس نظام نو ایک اس نے نظام بنیا کی کھڑا جی تو ترجریح تو رکھ لے یہ نظام وہ ہے جس میں مسلمانوں کی عزتیں جگہ جگہ لوٹی جا رہی ہیں پہلا جناج ہوئے کسی تھان سے ہوں کوئی فیکٹری نہ بچے نہ مراد بچے کوئی جہاز نہ بچے کوئی تھان نہ بچے ہر تھان سے مسلمان کی عزت لٹیچے ہے ہاں جی اتوں آخر دو سو روپئے میں دو سو روپیہ کڑی کا دو سو روپیہ دو سو روپیہ ستویں تو اٹھویں تک کڑی رکھے یعنی مسلسل مسلسل حاضری ہاں جی، اسی فیصد اسی فیصد رکھے تو پھر دو سو روپیہ دیا گے دو سو روپیہ عزت مسلمان دی جگہ جگہ تین ٹیچے دو سو کے پیچھے پر نام مراد آ غریب طرف امیر دن پر دن ہوئے امیر غریب لٹی بچارے ترسن اپنی بنیادی ضرورتوں یہاں مکان کا کرایہ مکان کرایہ سے لینا اور ہو جائے یہ فٹ پاٹان کے کل گزارا اور جڑے امیر نے وہ اپنی کروڑ ارب روپئے دیا کوٹیاں رات ساری رات دن سے شراب کی مسئلہ کرم رکھ کے لکھا ارب روپئے لمبیا کے خوشے سے سک دیں بھائی مانا اس دور کی گل کرنا ہے جس دور کے اندر انسانیت گاجر مولی والوں کٹیچے اس دور کی گل کرنا ہے پھر دے بغیرت بن گئے نا میں کل کشمیر کی گل کی کشمیر تقریر کے دوران میں ساڈے سے بغیرت ہی نے جنوب ویکو لندن جا رہا ہوں کل میں نے بندے گل سنائی کشمیر کل اس آخیا امیر پور جانا رات کشمیر امیر پور اتوں ایک بندہ گیا ہے لندن سکی بہن اس آخیا یہ میری گھر والی تو انہیں ویزا لایا تو گیا سکی بہن گھر والی بنا کے ویزا لوا کے تر گیا پھر ٹہلانا پہ آ جو بن گیا اتوں جانے کی کرتے ہیں وہ وٹے مارتے ہیں مسیطا ساڑتے ہیں یہاں دیا رنگ میں بےست کرتے ہیں جسے مرضی جیلے سٹ دیں پھر آدھے کی نے ہے بکھے بکھے سارے ملک کی لینا ہے جی بل بلائے مہمان آ گئے جی ہوں ایمان لال دس میں کسی کے گھر پڑھا جا بنا تو اگوں مینو آ کے کی لینا ہے تو میرا پکا بچا جی۔ ایمان لال دسو ایک کدی لندن کسی نے بلایا انہوں انہیں آخیا آؤ تو بڑے لے جانے سی تھی وہ آدھا ہے میاں صاحب آدھا مرے تمہیں کھا لا چنگا تمہیں کھا لا اپنے گھر مرے بگانے ملک آئی بگانے بگانے ملک نے کھا سکے باقی تو سارے اپنے نے نا توجہ نہیں جی کی تھی ہاں مت مدینہ پاگ بھی اپنا بگانا سمجھی بیٹھا ہوئے وہ سارا سارا نے کھا ہی ہوئی ہے توجہ نہیں جی کی تھی وہ تو سارا کھا ہی ہوئی ہے باقی سارے مسافر کھانے نے توجہ نہیں جی کی تھی ہوں کبلا خدا کی قسم کر کے آنا آ لے ایک ہی سالادار <laughs> کی سوچ لو مسلمان سے جدو سوچا گے نا اس نظام نو ختم کرنے اللہ پہلے رب پہلے سوچ کے ہے اس نظام نو مکانا ہے ہاں مت تو سمجھے بتیاں تے گڈیاں تے ریلا تے جہاز کیا مت تک رہیں گے نہ یہ سب چند دن دے مہمان نہیں رب سونے سارے امتحان لے پیدا فرمائے سن کافر دے ہاتھوں پیدا کیتے ہیں تاکہ میں کلمے پڑھنے والے چوری والے بےلی نے کہ خون والے توجہ نہیں جگہ پر ایسا ثابت کر بکھایا

بولنا وا یہ چیزاں استعمال کرنا وا پیسے لیا پیدا بھی فروغ من میں آنا وا اسلام تو صحت منی تو خلاق پکایا یہ کیوں آخر جی میں گل کرنا رب بھی رب نے دشمن ہر چیز کیوں آخر جی تلے اٹھے تو آنگریزوں یا رب کی دشمنی چھڈ یا رب نو خالق مننا جل جگے میں پھر اگلے کل ایک جواب دیتا سنا وا یہ سوال ہے کسی سے ہوتا وہ کرتا جائے جائے جائے اندر خلاف خلاف بولتا بولتا میں کہ دسو انگریز اللہ کا دشمن ہے رب کے خلاف بولتے ہیں اللہ کے کے دین خلاف بولتے ہیں رب کے کے رسول خلاف بولتے ہیں رب دیا چیزاں بھی استعمال کرتے ہیں پھس پھس گئے پس ہوں وہ سیڑھی پھس گئی پھس بھی اس کڑکی گئی جیسے چوہا ہے افسوس بے زمیری تے بےمانگی اور کفر اخیر اس اس قوم جانا کافر رب رب نے نے دشمنی لاوے نو نو نو مندا بولے بولے پیڑا خالق کے کائنات جن خود پانی دے سے وچوں بنایا ہے بنایا کہ انگریز کہابے بنایا ہے نہیں ہوئی آخو گے وہ بھی شاید بنایا ہے آخو گے انگریز میں جڑا یہ جی گل

بئی وہ حقیقی کے خلاف بولتا ہے وہ چیزاں رکھا کر بھائی مانا پرا مر بےغیرت ہوا پیا بےغیرت نہ ہوتا تو دشمن نو سر سر کرنا ہے اپنا پیسے دولت کما کے کیا دینا ہے جی سر کے پیسہ ہے انہوں چک کے بعد توجہ نہیں ہوگی تھی توجہ نہیں پر گل ساری زمیر دی ساری گل ہے زمیر ہوگی تو پھر زمیر ہوگی تو پھر ایک کافر نو خدا منیا کر کے بےمان نہیں بولنا مل جائے یہاں کوئی بڑا یہ درویش نہ نکل آئے جہاں یہاں کے اختلافات مکا کے تے پھر یہاں آپس لڑن کی بجائے تو رخ کر دے سیدھا میرے والے پاس اللہ میں اقبال بول گیا ہے اقبال کہہ گیا نکل کے سہر سچ سن رہا کی سلطنت کو سوچا گا مسلمان مسلمان تاری تہذیب نو مارا گئے وہ آتا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پیاشی آنا بنے گا نا پائےدار ہوگا توجہ نہیں کی سبحان اللہ آتا چلو تاری تہذیب تو آپ لک جانی اپنے ہاتھی لک جانی یار سیانے پتہ کی آدھے سنو اب بچھی بچھو جانے بچھو یہ مارے پیڑ چکے بھی نکلتے پتا جی پتا ہے شاید شادی فرما فروڈ نہیں کرتے ماں کے پیٹ چو اپنی ماں کا پیٹ کٹ ہیں ماں مر جی وہ باہر دن کی ماں پتر میں ہونا تو انسانوں بنا رہے جی بچھو توجہ تھی ماں پیو کے میں مٹھا وٹ کے آ گئی ہے سکول جانے ڈیڈی پلیز آپ کون آ کو کرنے والے تو سارے ڈرامے روزانہ رکھتے جائے ہوں بھائی سجے میں مجبور بابا دتا گئی ہے مانے دیکھا کچھ لبنا پہنتا سی نہ ہی کرنا ہوتا سی جا ہوئے کسی پاس کو چنگی برادری کا بندہ لب لیا کوئی شریف خاندان چ لب لیا نہیں وہ جانا سی اٹھ دن پھر کے واپس آتا سی پھر آن کے رشتہ دستا سی فلانی جگہ سے پھر دونوں پاسوں میں خیا ہوتا سی بڑے روپیے خرچ ہوتے سن اور سکولی مہربانی کی جی بکالی آپ ہی لب کے آ جاتی توجہ نہیں کی توجہ سکی پتری بہبل پور یونیورسٹی پڑھتی سی میں سی نال نس گئی ایک مہینہ ہوا میں واقعہ سنایا اخبار چاہے میرے اخبار سمجھا دے اخبار چاہے چشتیاں کا چاہیں جا سکتا تین وہ دمل سکول دیا کی کیسا احسان بھول سیا ماسٹر ہمیشہ جتیاں سر رکھا گیا یہ سوکھا کر بس تاری آپ ہی لگ لیں گے سن دس دس میٹر دے تھلے پانچ پانچ گزا سلوارا کپڑے کھلے اتنے برخا نیری مصیبت کن موٹے کپڑے تے جناب ابا لب لیا اور بس آئی آپ ہی لے آؤں لے بھی ڈوٹ گز آؤں گی پھر ایک اور گل تیسرا فائدہ بھی ہویا پہلو پیو ماں کما کما کے پیو نے لاؤنا پرا نے لاؤنا ہے تے گھر بیٹھی نو آن کے کھوانا مصیبت ہونی ہوں بخت والی ماں پیو نو آدھی ہے تھی گھر بیٹھو کلی ماں ہی کر دیں دیکھو نا جی، فائدہ ہوا کہ نہ ہوا سکھ ماں پیو نے پڑیا پڑا کتنے لانا پہ وجہ سکھ دو سبحان اللہ ہاں، لاکھ میری طرف تھوک لانت یہ جہ سکھ تھوک دے حساب سے لانت میں بھیجا گا یہ جہ سوکھا کرنے والے قوم دے توجہ نہیں کی گل کتوں سنائی سی کتنے لے چلے سن سالا سا سارا کی دس ہے ہے مسلمانوں کے اندر یہو جہاں شخص کوئی اٹھ پہ اور باقی خدا کی قسم کر کے ہاں میں گل کرنا سا ہاں؟ تو سب پچھو بنا دیکھے بھول جانے دے میں بھول جانے جی پچھو تو سمنا ہے یہ نہ کٹنا ہے تاری تہذیب آپ ہی ختم ہونی جب ہر بندہ پچھو بن گیا جیند سے آپس رہن جوگے رہن گے نہیں جب نہیں رہن گے لڑائیاں کر رہا کام پامے نہ چل پائے مار مور کے دنیا ہو جانی ہے سٹائن جا ایٹمی سائنسدان سی امریکہ دا انہوں کسے پوچھا تیسری جنگ ہوے گی اس آخر چوتھی کدی نہیں ہوئے گی اس آخر میں تیجی کا پوچھنا توتھی دان ہے اس آخیا پاگلا تیسری اس کا بچے گا چوتھی ہوے گی ہاں،, ہاں،, ہاں،, ہاں ترقی بولو ترقی ولیٹی خریدے ولیٹی خریدے پر ایک میں تم دسا وہ سوچی بیٹھا ہے کافر سارے وہ سوچی بیٹھا ہے بھائی جدو بم پھٹ پائے تو کسے نہیں بچنا دنیا ختم ہو جائے گی انسانوں کو پر کمینے آ یہ تیری بکواس ہے میرے مستفا دے غلام قیامت تک رہے ہیں تم نکلے نبی سرکار دے غلام رہ توجہ نہیں رکھی تھی رکھ ہے پھٹن میرے مستفا دے غلام ہمیشہ رہن گے انہوں کچھ نہیں ہونے لگا مرنا ہے تو کسا مرنا ہے توجہ نہیں رکھی تھی اللہ کی مہربانی نہ یا انہیں مرنا ہے ایجنٹ سے تے کٹو نے سکولی انہیں مرنا جڑے اسلام والے نے وہ کبھی مرن گے نہیں نہیں ادو ہی ختم ہونا ہے ہے جب دنیا ہو جانی کی آج سبحان اللہ اگلی گل سن فرانس سدا وزیر خارجہ دے ایک ذمہ دار افسر بیان دیتا ہے جہاں تک یہ بیان سنو بس مقابلہ جلدی نال سنا کے مقابلے اور اردو سمجھا سمجھا اردو جائے پنجابی پنجابی چلو اردوی چلوی جاؤں جہاں تک میری معلومات کا لک نظر کا تعلق ہے مجھے تو ظاہر ظاہر میں یورپ کے لیے مستقبل قریب یا بعید میں اشتراکیت کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا سوشلزم کا یعنی اس کے بالکل برعکس جو سے کچھ نہیں نکلا میرے ہم بیدار ہو چکا ہے اس نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی ہیں بس ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے اس کے تک پہنچنے سے روکیں اور اسے ہر طرح کا و سامان اور کے لیے وہ سب کچھ عطا کرے تاکہ ان کے دلوں اور دماغوں سے جذبہ جہاد آئینہ کی طرح صاف ہو جائے اور صنعتی میدان میں بھی وہ کچھ آگے نہ بڑھ سکے یہ تو اپنی ماں دیا شرارتیں بھی کری جاتا ہے اللہ ہوں کی آخر ہے آدھا اٹھو کی دو مسلمانوں سازو سامان دو سیسی دو دو ایاش بناؤ اے سی کمرے بٹھاؤ تاکہ جذبہ جہاد یہاں بک جائے کیونکہ ایاش بندے جہاد تھوڑا کرنا ہوتا ہے یہ تو کسی سخت جان نے کرنا ہوتا ہے جا بلال واگو ایویں تو نہیں اگر فاروق آدم کے سامنے روٹی فوجی کھان لگا فوجی آپ نے چک لی فرمایا ٹھنڈا ٹکر کھانے گا تو جہاز نو رہا کی کرے گا توجہ نہیں کی جی رہی کروڑ روپئے کی کوٹھی تو پھر ساری زندگی پیون شراب جناب اتاریاں پر یہاں ندی پاک سے جہاز کا دین کا کتوں نہ لینا ہے یہاں یاس سے بن جاتے ہیں امریکی گھر کے کیڑے یہاں کیڑے باہر کسی نہ کی لڑنا گوارا کرنا ہے دشمن نال ہے اللہ میں اقبال کہہ رہا ہے اور کچھ کو بتاؤں میں تقدیر امن کیا ہے اور کچھ کو بتاؤں میں تقدیر امن کیا ہے شمشیر اور سنا اول تاؤس اور ابا آخر وہ میں تن دسا کاما کھے چڑھ دیا کہ کھے لینا نہیں اتردیاں نے جناب جی فتح حاصل اور اور شکست آخر جدو جدو کام اٹھ دیے دیے تو تو جہاد دینا دینا مر نہ بالخصوص جہد مرد مستفا یہ عجیب ہی خمیر سے بنی ہوئی ہے اپنی ملت کو کیا سکوا میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی روک سبحان اللہ سنو اگے کی رہا ہے اگر ہم مسلمانوں کو اور پسماندگی کے حالات میں مبتلا رکھنے کے نسب العین کو چھوڑ دیں گے تو ذرا سی سستی یا غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اس طرح اگر مسلمانوں کو آپس میں میرے بیٹھنے سوچنے یا آزاد